سہان The Reviver of Iman سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله مولانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب و بحب کمن احبک و نوعب عداوت کمن خالف کمن خلقق اللہ عنابل و زیم نابل وکیم نابطوہ و جمیل نابل عافیہ اللّہ آتنا اب ضلع صالحین اللہ مل تنظیم صالحم عطنا اللہ مسترورات نا و امین رواتنہ احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما جس طرح ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے تو نے مزین فرمایا قرآن علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما قرآن اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما قرآن اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تک نہ ان کا انت سمیع العلیم وتو علی نا ان کا انت الرحیم صلی اللہ و تعالیٰ خلق ہی وصحبه اجمعين مولانا محمد the revival of